دادا گاندھی یہ دو اکتوبر کا دن گاندھی جی کا یوم پیدائش تھا میں اور میرا چھوٹا بھائی انہیں اسالگرہ مبارک ہو کہنے اور پھولوں کا ہار پہنانے گئے آشرم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ہر کوئی کھادی کے بنے ہوئے کپڑے پہنے تھے یہاں تک کی ٹوپیاں بھی کھادی کی تھیں ہم گاندھی جی کے پاس آئے اور انہیں ہار پہنائے گاندھی جی مسکرائے اگلی بار کیا آپ مجھے واقعی اچھا گفٹ لائیں گے انہوں نے پوچھا آپ کو کیا تحفہ چاہیے ہمیں بتائیں دادا مجھے اپنے ہاتھوں سے کاتا ہوا سوت سے بندھا ہوا مالا لاؤ کیا آپ لائیں گے انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا لیکن ہم نہیں جانتے کہ چرخا کے ساتھ سوت کیسے کاتا جاتا ہے میرے چھوٹے بھائی نے کہا گاندھی جی نے جواب دیا اپنی ماں اور باپ سے کہیں کہ وہ آپ کو سکھا دیں گے گھر کے راستے میں میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے پوچھا دادا گاندھی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم کاتنا سیکھیں میں نے گاندھی جی کے خیال کی وضاحت کی جس طرح میں کر سکتا تھا کھادی کا کپڑا باندھنے سے گاؤں والوں کو اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے اگر ہم بیرون ملک سے کپڑا خریدیں گے تو ان کے لیے کم کام ہوگا اسی لیے دادا گاندھی چاہتے ہیں کہ ہم سوت کاتے اور کھادی کے کپڑے پہنیں جب ہم گھر پہنچے تو ہم نے اپنی والدہ کو آشرم جانے کے بارے میں بتایا انہوں نے گاندھی جی اور آزادی کی جدوجہد کے بارے میں کچھ اور وضاحت کی انہوں نے کہا گاندھی جی برطانوی راج سے ہماری آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں کھادی اس کوشش کا ایک اہم حصہ ہے اسی دن ہم نے چرخہ استعمال کرنا شروع کر دیا گاندھی جی ٹرین میں بہت سفر کرتے تھے انہوں نے پورے بھارت کا سفر کیا ایک بار وہ ٹرین سے آئی گئے انہوں نے بہت سے لوگوں سے بات کی اور انہیں کھادی استعمال کرنے کی تلقین کی ان کے جواب نے اسے دکھ دیا انہوں نے کہا کہ ہم کھادی خریدنے کے لیے اتنے غریب ہیں یہ بہت مہنگا ہے مدورئی میں گاندھی جی نے بہت سے کسانوں کو کھیتوں میں اپنے لنگوٹے میں کام کرتے دیکھا وہ ان کی غربت سے پریشان تھے ایک دن وہ دریا میں نہانے گی وہاں ایک عورت اور اس کا بچہ تھا عورت اپنی ساڑی کا آدھا حصہ دریا میں دھو رہی تھی اس نے باقی آدھا اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا اس کے پاس یہ واحد ساڑی تھی اور یہ بھی پھٹی ہوئی تھی عورت کی غربت نے گاندھی جی کے دل کو گہرائی سے چھوا انہوں نے اپنی شال اتار کر اسے دے دی اس نے اپنے پاس موجود تمام کپڑوں کے بارے میں سوچا ملک میں اتنے غریب لوگوں کے ساتھ میں مختلف قسم کی قمیض کیسے پہن سکتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا بائیس ستمبر ایک ہزار نو سو اکیس کو انہوں نے اپنا معمول کا لباس ترک کر دیا اور صرف ایک سادہ سفید لنگوٹ پہننا شروع کر دیا ایک بار ایک چھوٹا لڑکا سابرمتی آشرم میں گاندھی جی سے ملنے آئے دادا اپنے قمیض کیوں نہیں پہنی ہوئی کیا میں اپنی ماں سے آپ کے لیے ایک سلائی کرنے کو کہوں اس نے پوچھا گاندھی جی نے مسکرا کر جواب دیا اب کی ماں میرے لیے کتنی قمیضیں سلائی کر سکتی ہے یہ بتاؤ کہ دادا جان آپ کو کتنی قمیضیں چاہیے میں انہیں آپ کے لیے بنانے کو کہوں گا میرے چالیس کروڑ بھائی بہن ہیں گاندھی جی نے کہا جب وہ قمیض کے بغیر ہیں تو میں کیسے پہن سکتا ہوں انہوں نے پیار سے پوچھا